عبداللہ کی زندگی لشتم پشتم گزر رہی تھی مجموعی طور پر وہ لکھنے پڑھنے درس و تدریس اور سوچنے میں ہی مصروف ہوتا اور اگر کچھ ٹائم بچتا تو کوئی نہ کوئی واقعہ اس سے تمام دن تک محو رکھتا عبداللہ کو ملک کی سب سے بڑی ڈیفینس یونیورسٹی سے ایک بہت اہم کورس کرنے کا دعوت نامہ ملا جسے اس نے باخوشی قبول کر لیا کچھ ہی ہفتوں کے اس کورس میں عبداللہ کو ملک کی تمام دفاعی تنصیبات دیکھنے کا موقع ملا تمام دفاعی اداروں اور سول گورنمنٹ کے حکام سے ملا چاروں وزلائے اعلیٰ سے ملاقات ہوئی پتن عزیز کے تمام صوبوں اور قبائلی علاقہ جات میں رہنے کا موقع ملا عبداللہ نے جتنا پاکستان کو ان چند ہفتوں میں جانا اتنا کبھی نہ جانا تھا اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ وطن عزیز میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے بغیر اعلی تعلیم کی بغیر زندگی کی بنیادی سہولیات کے بھی اگر یہ قوم سب کچھ کر سکتی ہے نیوکلیر پاور بن سکتی ہے ہر چھٹے روز ایک خودکش حملہ اور ہر چھٹے روز ڈرون حملے میں مرنے کے باوجود زندہ رہ سکتی ہے تو وہ کیا چیز ہے جو یہ نہیں کر سکتی اگر بندہ ہمت کرے اور محنت کرے تو نبوت کے علاوہ وہ کون سا ایسا مقام ہے جو حاصل نہ کیا جا سکے سپر پاور بننے سے خدا کی ولیت اور دوستی تک سب ہمت و امید کے ہی تم رونے منت ہے اور سب سے بڑا ظلم جو اس قوم پر ہوا وہ امید کی قربت ہے نا امیدی کا یقین ہے اندھیرے کی نوید ہے جو ہمارے ٹی وی چینلز ہمارے جوانوں کی رگوں میں ہر روز نشے کی طرح اتار رہے ہیں پہلے کوئی سوچتا تھا کہ ایسے بولیں گے تو کوئی کیا کہے گا جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے وہ کوئی بھی مر گئی ہمارے ملک میں لوگ زندگی کے خواب دیکھتے ہیں باہر جان باہر والے خوابوں کی زندگی گزارتے ہیں اب تو خواب دیکھنے والے بھی کم رہ گئے ہیں مہنگے خواب دیکھنے کے لیے آنکھیں بیچنی پڑتی ہیں دنوں رات ایک کرنے پڑتے ہیں پتا ماری کی محنت ہوتی ہے مگر جو لوگ ہمت نہیں کرتے وہ پھر کرامات اور موزات کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے کرتے فنا ہو جاتے ہیں عبداللہ آج سوچنے لگا کہ ہمارے ملک ہمارے معاشرے کا اگر کوئی تجزیہ کرے یا تاریخ لکھے تو وہ کیا لکھے گا شاید وہ لکھے کہ یہ ایسا معاشرہ تھا جس میں تری باقی تھی جس میں ایمان کی رمک موجود تھی جس میں دین کی چنگاری پیواہ تھی ایک ایسی قوم جو روز مرتی تھی مگر جینا نہیں چھوڑتی تھی جو لٹانے پر آئے تو سب کچھ لٹا دیتی تھی جو تھی تو بچوں کی طرح گلیوں میں آ جاتی تھی تھی جو تو موسم بدل دیتی تھی اور جب روتی تھی تو آسمانوں کو رلا دیتی تھی مگر ایک ایسی قوم جس میں شدت تھی محبت میں بھی اور نفرت میں بھی جس کو کچھ دینے اور سب کچھ دینے کا فن آتا تھا جس کے بچے کانے اور تختی سے پڑھ کے نکلے اور ایٹم بم بنا ڈالا جو بغیر چھت کے سو جاتی تھی جو بنا پیے سے راب تھی جو ایک بار ٹھان لے اس کو پورا کرنے میں پوری کائنات اس کا ساتھ دیتی تھی مگر اس قوم کو اپنی قوت کا اندازہ ہی نہ ہوا اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ کس خمیر کی مٹی سے بنی ہے اس کو لوگوں لوگوں نے لٹروں نے اپنی اپنی منشا کے مطابق بانٹا اور تقسیم کیا اس نے اپنے موسنوں کو بھلا دیا اور نجات دہندہ کو رد کر دیا اس نے اپنے دین کو بھلا دیا اپنے ایمان کو بیچ دیا اور اپنے اوپر پڑھنا لکھنا اور سچ بولنا حرام کر لیا پاکستانی بھی عجیب قوم ہے یہ بیک وقت ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے ہر شخص اپنے پر ہونے والے مظالم کی داستان سناتا ہے مگر جب جہاں موقع ملتا ہے اپنے سے کمزور کو پیس دیتا ہے اور کوئی رعایت نہیں چھوڑتا پردے کے ہٹنے سے ڈرنے والا مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتا اور اس ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہے صرف بجلی کی ہی نہیں کہ بلب بجھ گئے ہیں خانقاہوں میں چراغ بھی بجھ گئے ہیں مسجدوں کی رونق بھی بجھ گئی ہے بچوں کے چہرے بھی بجھ گئی ہیں امیدوں کی شمائیں بھی گل ہو گئی ہیں ستاروں کی چمک بھی مان پڑ گئی ہے چاند کا حسن بھی زائل ہو گیا ہے ممبر و میراب بھی خاموش ہیں القرض نصیبوں کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے یہ قوم علم سے ایسی متنفر ہوئی ایسی بے توفیق ہوئی کہ کوئی مہینے میں پانچ ہزار صفات بھی نہیں پڑھتا صرف وہ علم حاصل کرنا چاہتی ہے جس سے پیسہ کما سکے معاشی حوان بن جائے مگر کاش پیسہ ہی کما لیا ہوتا وہ بھی کہاں کمایا مورک لکھے گا جس قوم کو اپنے پیچھے ادارے افراد اور منصوبے چھوڑ کے جانے تھے وہ پلاٹس اور شاپنگ پلازے چھوڑ گئی مورک لکھے گا جس قوم نے روٹی اس لیے کھانی تھی کہ راضی کا شکر ادا کر سکے روٹی اس قوم کو کھا گئی مورک لکھے گا ایک ایسی قوم تھی جو فطرت سے ٹکرا گئی اور پھر فطرت نے اسے بچھاڑ دیا مورک لکھے گا جتنا چھپ کے گناہ کرتی تھی اتنا چپ کے نیکیاں کر گئی ہوتی تو سرخرو ہو جاتی اور شاید یہ بھی لکھے کہ جس اسلام کے نام پر ملک لیا اسی اسلام کو اسی ملک میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا ایک ایسی قوم جسے غلامی سے عشق تھا جس نے پلاننگ کا سارا کام اپنے آکاؤں کے سپورٹ کر دیا تھا غلام پلاننگ تھوڑا ہی کرتا ہے جس کا ریشہ ریشہ غلام تھا جسے غلامی اچھی لگنے لگی تھی جسے غلامی سے محبت ہو گئی تھی جس کی رکو پے میں غلامیت سرائیت کر گئی تھی جس کا مزاج غلامانہ بن گیا تھا جہاں غلامی کے بغیر جینا مشکل تھا جہاں عذاب بندوں کا سانس رک جاتا تھا یا روک دیا جاتا تھا ایک ایسی قوم جو نادیدنی زنجیروں میں جکڑی گئی تھی جسے شک کی وادی میں ہانگ دیا گیا تھا جس میں اعتماد نہ رہا اور جب اعتماد نہ رہے تو کوئی کیسے پہاڑوں کا سینہ چاک کرے کیسے کوئی کائنات کو منصب کرے مورک شاید یہ بھی لکھے کہ اس قوم نے خود محنت نہ کی بلکہ بیا کا گھر بھی توڑ دیا جس نے کم ظرفوں کو دین کی تعلیم دی اور بد اقلوں کو دنیا کی یہاں پھنورے میں پلے ہوئے لوگوں کو حکومت ملی جنہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ کسی اور کا سچ بھی سچ ہو سکتا ہے ایک ایسا ملک تھا جہاں غریب قسم پرسی کی حالت میں کم ظرف کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے جہاں ہر کام کے لیے غریب کو دن میں ہزاروں سجدے کرنے پڑتے تھے جہاں سچ بولنے کی زکا تنہائی تھی جہاں ٹھنڈے مزاج لوگوں کو بے کہا جاتا تھا جہاں جہاں گناہ کی کے باعث عادت بن کر چکے تھے علم بغیر تذکیر کے پھیلا اور جہاں ذکر بغیر علم کی پروان چڑھا ایک ایسی قوم جسے بے وقوفی اور حسن زن میں فرق ہی نہ پتہ چل سکا ایک ایسی قوم جو سوا سو سالوں سے تصویر کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ ہی نہ کر سکی ایک ایسی قوم جسے اللہ نے پچہتر سالوں سے درگزر کرتا چلا آیا جس کے ساتھ مالک کل نباہ کرتا چلا آیا مگر اس نے نباہ نہ کی اور مورک شاید یہ بھی لکھے کہ اس قوم نے ایک بچی کی سر میں گولی ماری تھی اور اس کا علاج تک نہ کرا سکی اور جب اس نے ملک سے باہر جا کے کتاب لکھی تو پورے ملک نے کفر کے فتوے لگا دیے مگر کسی ایک بچی کو تعلیم یا زندگی کی گارنٹی نہ دی ایک ایسی قوم جو کو بموں سے اڑا دیا کرتی تھی جہاں عالم پڑھائی کو بے گیرتی کی وجہ بتاتے تھی ایک ایسی قوم جہاں چھوٹ کی بیسیوں قسمیں تھی یہاں تک کہ جس شخص پر تھوکنے کو دل نہ چاہے اس کی بھی خوشامد کریں ایک قوم جس کو کہانیاں سنانے کا شوق تھا مگر عمل کا نہیں جو سچی بات سے منہ پھیل لیتی تھی اور کبر کرتی تھی جہاں حق ہوئی قابل تہذیب جرم تھا اور جھوٹ بولنے والوں کی جے جے کار جہاں لوگوں نے بولنا اس لیے سیکھا کہ باقی لوگوں کو بے وقوف بنا سکیں اور حدیث کی روشنی میں ملون ٹھہرے ایک ایسا ملک جہاں پانچ ہزار بچے سالانہ نالیوں اور کچرے کے ڈبوں میں پھینک دیے جاتے تھے چھ ہزار قتل ہو جاتے ہوں دس لاکھ ایف آئی آر کٹتی ہوں پندرہ سو بچیوں سے زنابل جبر ہوتا ہو اسی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو جاتی ہو لوگ بچے بیچ کے پیٹ بھرتے ہوں اور ایمبولینس میں انتظار کرتا بیمار صاحب کے گزر جانے تک لاش بن جاتا ہو آج عبداللہ پھر مفتی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اپنے سوالات کی فہرست ڈائری اور قلم لے کر مفتی صاحب دنیا کسی کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد کو بھلا دے وہ دنیا ہے ندامت کی انتہا کیا ہے چھوڑ دے اس کام کو اللہ کی یاد بڑی چیز ہے اللہ بڑے ہیں کیا منہ دکھائے گا نہ کرے ایسا توبہ کی انتہا کیا ہے آدمی اپنی نیکیوں پر بھی توبہ کرے کہ ان کا حق ادا نہ ہوا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار بندے ہیں کچھ آتا جاتا نہیں یہ کیا بات ہوئی میں کمپیوٹر سائنس کا استاد ہوں اب اگر میں کلاس میں جا کر کہوں کہ مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں تو کلاس پڑھے گی کیوں چلے مان لیں آپ پنڈی اور اسلام آباد کے سب سے گناگار آدمی ہیں تو بتائیں میں کیوں آؤں اسلحہ کے لیے آپ کے پاس یہ آپ نیک لوگ اتنی کنفیوژن کیوں مچاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے عبداللہ اللہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جو شخص جتنا بڑھے گا اتنا ہی جاہل رہ جائے گا ہر شخص کی مجھولیات اس کی معلومات سے زیادہ ہیں رسالت پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں ستر بار استغفار کرتے تھے وہ تو معصوم تھے پھر کس گناہ سے استغفار کرتے تھے بندہ جب معرفت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کا ہر آنے والا دن اسے وہ مقامات دکھاتا ہے کہ گزشتہ دن کو دیکھ کر اس پر استغفار ہی کر سکتا ہے صرف اللہ کو پتا ہے کون کتنا متقی ہے بندے کو تو اپنے بارے میں ڈرتے ہی رہنا چاہیے جوانی پر خوف غالب رہے تو بڑھاپے میں امید قائم رہتی ہے انہی دو کیفیات کے درمیان رہتے ہوئے زندگی گزرنی چاہیے اچھا برکت کسے کہتے ہیں برکا عربی میں زیادہ کو کہتے ہیں تھوڑا زیادہ ہو جائے تو اسے برکت کہتے ہیں اللہ برکت دینے والا ہے اور کبائر سے برکت اٹھ جاتی ہے اچھی صحبت اور فرائض کی تکمیل کے علاوہ کیا چاہیے ہوتا ہے تقوی تقوی آدمی کو اندر سے مانجا بنا دیتا ہے اور جب ذہانت کے ساتھ تقوی ملتا ہے تو اللہ الہام کرتا ہے تقوی یہ ہے کہ جو کام کرے یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے لیے ہی کرے میرا بیرون ملک سفر رہتا ہے اور سفر میں عموماً نامحرم پر نظر پڑ ہی جاتی ہے کیا کروں کوشش کریں جتنا بچاؤ ممکن ہے وہ کریں اور جو دن میں کئی بار نظر اپنے آپ پر پڑتی ہے آئینے میں اس کا کیا جو اپنے آپ سے کہتا ہے کہ واہ کیا لگ رہے ہو کیا بات ہے اس کا بھی تو سوچیں کئی ایک ایسے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ جو نفس روز انسان سے باتیں کرتا ہے نہ جو پٹیاں پڑھاتا ہے یہ بہت خطرناک ہیں کے پاس ایک لڑکا آیا اور روئے جا رہا تھا کہ حضرت بات سن لیں گناہ کر آیا ہوں اکیلے میں پوچھا تو کہنے لگا حضرت شراب پی آیا ہوں تو انہوں نے جواب دیا او ہم سمجھے گیبت کر آئے ہو اب شراب پینا تو بری بات ہے پر گیبت اس سے بھی بری ہوئی نہ مفتی صاحب کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے گھبراتا ہوں کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں اتنے گناہ ہیں گناہوں کے ایسے تجزیے کرنا بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے شیطان کی بڑی چال ہے گناہ سے اس وقت پریشان رہو جب تک سر نہ ہو جائے بعد میں اللہ سے معافی مانگو نماز پڑھا کرو اتنا نہ سوچا کرو اللہ رحم کرے گا یہ جو روز ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے پر جھوٹ کا گناہ تو ملتا ہوگا کہ زندگی میں تو پیارے ہوتے نہیں ہیں نہ بولیں ایسا ضرور پیارے بولا کریں عقیدت کا ثواب ہوگا اور یہ بولنا اور یہ سوچ ایک دن ضرور راہ پر لے آئے گی مٹے ہوئے لوگ کون ہوتے ہیں جن کی انانیت ختم ہو گئی ہو حضرت حارث محاسبی ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے ایک شخص آیا اور ان کے حلیے سے مسجد کا خادم سمجھا تو کہنے لگا مسجد اتنی گندی ہے صاف کر دو وہ اٹھ کے باہر چلے گئے اس شخص کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے کام کہا اور یہ باہر چلے گئے باہر جا کے پوچھا تو کہنے لگے میں نے نظر دوڑائی تو مسجد میں سب سے زیادہ ناپاک چیز اپنی ہی ذات نظر آئی آپ نے کہا تھا صفائی کر دو تو میں باہر آ کے بیٹھ گیا ایک اور بزرگ تھے بغداد میں ایک شخص نے سوچا کہ انہیں آزماتے ہیں ان کے پاس جا کر کہنے لگا حضرت کل شام کھانے پر تشریف لے آئیں مغرب کے بعد اور مغرب کے پاس والی مسجد میں ہی پڑھ لیجئے گا وہ نماز پڑھ کے پہنچ گئے دروازے پر دستک دی کسی نے نہ کھولا وہیں پر بیٹھ گئے عشاء ہو گئی دروازہ نہ کھولا تو عشاء پڑھنے چلے گئے پھر واپس آ کے بیٹھ گئے پوری رات گزر گئی تحجد کے وقت وہ میزبان باہر نکلا اور حیرت سے پوچھا آپ یہاں کیسے اس نے کہا کہ آپ نے دعوت کو بلایا تھا کہنے لگا میرے تو ذہن میں ہی نہیں ہے اچھا آپ بیٹھیں تو میں کھانا لے کر آتا ہوں پھر غائب فجر ہو گئی اشراق ہو گئی دن چڑھے نکلے اور کہا گھر میں عورتیں سوئی ہوئی ہیں یہ لیں ایک سکہ اور بازار سے کھا لیں انہوں نے شکریہ ادا کیا سکہ لیا اور واپس آ گئے شام کو وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ میں تو آزما رہا تھا کہنے لگے کوئی بات نہیں بغداد کے کتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں جہاں سے ملنے کی امید ہو وہاں پڑے رہتے ہیں عبداللہ یہ تھے وہ لوگ جو مٹے ہوئے تھے عبداللہ نے روتی آنکھوں سے پوچھا اخلاص کسی کہتے ہیں بغدادی کہتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ایک دن میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں اب کٹوا کے آنا پیسے کوئی تھے نہیں پاس میں حجام کی دکان کے سامنے پہنچے تو وہ گاہ کے بال کاٹ رہا تھا انہوں نے عرض کی چچا اللہ کے نام پر بال کاٹ دو یہ سنتے ہی حجام نے گاہک کو سائٹ پر کیا اور کہنے لگا پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں اللہ کے لیے آج کوئی آیا ہے اب ان کا سر چوم کے کرسی پر بٹھایا روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے حضرت جنید بغدادی نے سوچا زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ دوں گا عرصہ گزر گیا یہ بڑے صوفی بزرگ بن گئے ایک دن ملنے کے لیے گئے واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام کہنے لگا جنید تو تو بڑا صوفی ہو گیا تجھے اتنا نہیں پتا چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے بچوں کی تربیت کیسے کروں اولاد کو صرف رزق حلال کھلاؤ رزق حلال میں بڑی برکت ہے یہ ایک دن اپنا اثر دکھائے گا صدقہ اولاد کے سامنے کیا کرو تاکہ ان کی عادت بنے نماز کے لیے کہتے رہو بڑوں کا ادب اور تمیز سکھاؤ اچھا آخری سوال اگر کسی بندے سے لڑائی ہو جائے تو کیا کروں صرف اتنا دیکھ لو کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اگر تو اچھا ہے تو چپ رہیں اللہ آپ کے نقصان کا مداوع کہیں اور سے کر دے گا مگر اپنے دوست کو آپ کے حوالے نہیں کرے گا اور اگر معاملہ درست نہیں ہے تو بھی چپ رہیں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا امریکہ نے نئی کمپنیوں کے لیے سٹارٹ اپ مقابلے کا انقراد کیا ملک بھر سے چار سو کمپنیوں نے مرلاوار پروگرام میں شرکت کی عبداللہ کی کمپنی بھی جیتتے جیتتے فائنل میں پہنچ گئی آج شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں فائنل ریزلٹ کی تھی عبداللہ تیار ہو کے گیا کو کو بچوں مفتی صاحب کو کمپنی کے تمام لوگوں کو لے کر گیا آج اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا پاکستان کے تمام چوٹی کے لوگ موجود تھے اس کی فیلڈ کے تمام کمپنیوں اور عبداللہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج اسے پہلا انعام مل جائے تو کمال ہو جائے اس ملک میں لوگ اس اس کی ڈگریاں کے کے پر مار نکال دیتے تھے تھے کہتے کہ عبداللہ کا پڑ جانا ایسی ہی ہے جیسے سورج مغلب سے نکلے عبداللہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا اے اللہ تو نے کہا کل یومل ہوا فی شان مجھے بھی دکھا اپنی شان آج نکال ہی دے سورج کو مغرب سے آج آج جتا ہی ہی دے دے دکھا اپنی قدرت کا مظاہرہ بنا دے اتنے میں پہلی پوزیشن کا اعلان ہوا اور عبداللہ کی کمپنی اول آئی عبداللہ کے منہ سے صرف اتنا نکل سکا کیا بات ہے میرے اللہ جب وہ اسٹیج کی طرف جا رہا تھا دل میں کہتا جا رہا تھا ملک کے تمام دانشور جو میری فیلڈ میں ہیں آج میرے پاؤں کے نیچے اور یہ ہے اللہ کا فضل جو کسی وجہ کا محتاج نہیں ہے عبداللہ آج پھولا نہیں سما رہا تھا وہ سوچ رہا تھا آج سے روز ایک تسبیح اس جملے کی پڑھے گا کیا بات ہے میرے اللہ تاکہ رب کا شکر ادا ہو سکے ٹی وی والوں اخبار والوں اور فنکشن والوں سے فراغت کے بعد عبداللہ گھر کو روانہ ہوا بلو اور عبد الرحمان کے ساتھ مغرب کا وقت ہو چلا تھا اس نے گاڑی مسجد میں روکی نماز ادا کی شکرانے کے نفل پڑے اور پھر چل پڑا تھوڑا آگے بڑھا تو روڈ بلاک تھا آگے پتھر رکھے ہوئے تھے عبداللہ اور اس کا ڈرائیور گاڑی سے اتر کر پتھر اٹھانے لگے تو آس پاس سے چھ مسلح ڈاکیوں نے کھیل لیا انعام کی رقم لیپ ٹاپ بلو کے زیور بٹوا موبائل فونز سب کچھ ہی لے لیا جب وہ جانے لگے تو عبداللہ نے کہا بھائی بات سنو میرا سامان واپس کر دو تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے بکواس بند کرو ہم سانس بعد میں لیتے ہیں گولی پہلے مارتے ہیں عبداللہ نے کہا اللہ پوچھے گا اس پر ایک ڈاکو کو بہت غصہ آیا کہنے لگا دھمکی دیتے ہو عبداللہ نے سوچا اور کہا ہاں غریب آدمی دھمکی تو دے ہی سکتا ہے بس یہ سننا تھا کہ وہ سب عبداللہ پر پل پڑے لاتے گھوسے مشین گند کے بٹ تین دان توڑے ایک پسلی اور چیرے پر مار مار کے پھرتا بنا دیا بلو کو بھی مار پڑی اور بیٹے کو بھی اور عبداللہ ٹوٹی ہوئی ٹرافی کے ساتھ گھر واپس آیا سب نے کہا پولیس کو فون کرو کچھ کرو مگر عبداللہ سیدھا کمرے میں گیا دروازہ بند کیا خون رکنے کے بعد وضو کیا اور دو رکت نماز دوستی کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا جائے نماز پر پتا نہیں کیسی نماز پڑی کہ قرآن کم اور آنسو زیادہ تھے رکوع میں گیا تو جیسے اٹھنا ہی بھول گیا ہو اور سجدے میں گیا تو جیسے جسم اٹھ جانے کے باوجود دل سجدے میں ہی چھوڑ آیا ہو تمام عمر کے لیے پتہ نہیں نماز تو گھر پر پڑھ رہا تھا مگر سجدے کی ضرب کہاں کہاں لگ رہی تھی اتنی لمبی دو رکھتے اس نے زندگی میں کبھی نہ پڑی تھی غم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ بندہ رجوع کرتا ہے عبداللہ نے دعا کو ہاتھ اٹھائے بھی پیچھے آ کر کر جائے نماز سے لگ بیٹھ اے میرے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو یقین کر لے میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے کوئی بھی تو نہیں ہے اے اللہ تیری ہم بیان کرتا ہوں یا اللہ تیرا حق بنتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے میرے مالک تیرا حق بنتا ہے کہ تیری تعریف کی جائے میرے ربا تیرا حق بنتا ہے کہ تجھ سے دعا کی جائے جو کچھ بھی ہوا بے شک میری گناہوں کی نجوست تھی مجھ میں اور میرے گناہوں میں زمین و آسمان کا فاصلہ کر دے مشرق و مغرب کا فاصلہ کر دے تھو دے میرے گناہ میرے اللہ میرے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری قسم کھا کے کہا تھا کہ جو خرچ کرے گا تو اس کا مال بڑھا دے گا اور جو معاف کرے گا تو اس کی عزت بڑھا دے گا اے اللہ میں نے تجھے خوشی میں یاد رکھا تھا تو خوب جانتا ہے تو مجھے غم میں نہ تو یقین کیوں نہیں کرتا میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں کوئی مارنے والا بھی نہیں ہے موت سے بندے کو صرف موت ہی تو بچاتی ہے او میرے میرے اللہ میری سن سن ساڑی بھی لے مالک اے یہ دو رکت نفل تیرے دربار میں تیرے بندے کی طرف سے اے اللہ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ تجھ سے رجوع کرتا ہے اے اللہ میری سن دیکھ یہ بلو بھی ساتھ بیٹھی ہے اس کی بالیاں نوچ لی کان سے خون بہ رہا ہے میری میری سن سن اور ترس کھانے والے اللہ اللہ اے میں آج زیر و زبر ہو گیا تیرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اے اللہ حسد کی آنکھ لگ گئی فضل کی آنکھ بھی لگا دے اے اللہ میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اب تو معاف کر دے یا ذل والا کرم تکلیف پہنچی ہے یا ذل والا کرم دان ٹوٹ گئے یا ذل والا کرام لاتوں سے مارا ہے یا ذو والا کرام خوشی نہ دیکھی گئی اس ملک سے میری یا زول والا کرام این خوشی کے وقت مارا ہے اے اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں نماز کے ذریعے اور دعا کے ذریعے اے بغیر موسم کے پھل دینے والے اللہ میری سن کبھی بھی کسی ایسے بندے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو جانتا ہے میرے تو ماں باپ بھی مر گئے دوست بھی کوئی نہیں ہم راز بھی کوئی نہیں ہم پیالہ بھی کوئی نہیں سمجھنے والا بھی کوئی نہیں پکا یتیم ہوں میرے اللہ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ظلم عام ہو جائے تو بٹیرا کھونسلے میں مر جاتا ہے اللہ زمین پر ظلم ہوتا ہے تو شاید اس کا دل دھڑکتا ہے اور زلزلے آ جاتی ہیں جب انسان انسانوں کے لیے نہیں روتا تو پہاڑ روتے ہیں اور سلاب آ جاتی ہیں اے اللہ تو پاک ہے تیرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو سب کچھ ہے میں کچھ نہیں اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں با وسیلہ اس کے کہ تو اللہ ہے اے اللہ اے میرے مالک میں چاہتا ہوں کہ تیری ایسی تعریف کروں جیسے کہ خود ہے جیسے کہ تیری سلطنت جیسے کہ تیرا چہرہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے میں تیرا استہارا دے سکوں بس جیسا ہے ویسے ہی تیری تعریف کرنا چاہتا ہوں اے اللہ شکر ادا کرتا ہوں بندگی کا ثبوت ہے میں تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں اللہ تو نہیں کو یہ دنیا کیا کہے گی میری دوستی کی لاج رکھ لے او لاج رکھنے والے تو نے ہی تو کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنا خاص فضل کریں ان بندوں پر جو ہماری زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں اور ہم ان کو سربراہ بنائیں گے اور انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے میرے اللہ دیکھ میں کمزور ہوں اب تو فضل کر اللہ تو چھوڑنا نہیں تو میرا بدلہ پورا لینا آج جس نے بھی حسد کیا اس سے بھی لینا جس نے دکھ پہنچایا ہو اس سے بھی لینا جس نے مارا اس سے بھی لینا جس نے مارنے دیا اس سے بھی لینا جس نے نہ روکا اس سے بھی لینا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 چھولی پھلا کے مانگ رہا ہوں تو تو مسترب کی سنتا ہے نا تو میری بھی سن اور یقیناً تو میری ضرور سنے گا تو اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا کاش میں اڑ سکتا تو آج کلافے کبا پکڑ کے روتا او میرے اللہ آج اکیلا نہ چھوڑیو آج دلوں پر خوف تاری ہے تیرے بندے ڈر گئے ہیں لٹ گئے ہیں پٹ گئے ہیں افسردہ ہیں غمگین ہے اے سل جلال والا کرم تجھے تیری اس محبت کا واسطہ جو تم مجھ سے کرتا ہے آج نہ چھوڑیو آج میرے آنسو ضرور خوش کروانے آ اے اللہ آپ تو زامین ہیں ہر چیز کے تجھ سے مانگنے آیا ہوں آج تو نے مدد نہ کی دوستی کی لاز لٹ جائے گی میرے اللہ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے میرے اللہ میری سن میرے مالک میری سن میرے رب میری سن میرے اللہ او شارق سے قریب میرے اللہ میری سن لے